تو کیا انہوں نے نہ دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے اسمان اور زمے ہم چاہیں تو انہیں زمے میں دے نساد آئن پر اسمان کا ٹکڑا گرا دیں بے شک اس میں نشان ہے ہر رجوع لانی والے بندی کے لیے